حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے اور فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات یہاں سے لے کر وَأَتُوبُ إِلَيْكَ یہاں تک یعنی میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے اس حال میں کہ میں سچے دین کا تابع دار ہوں اور جھوٹے دین سے بیزار ہوں اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں یقیناً میری نماز میری دیگر عبادات میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں اے اللہ تو کامل بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں تیرا بندہ اور غلام ہوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں لہٰذا میرے سارے گناہ معاف فرما تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں اور اچھی عادات و اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما تیرے سوا کوئی ان کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور برے اخلاق و عادات کو مجھ سے دور فرما تیرے سوا کوئی انہیں دور نہیں کر سکتا میں حاضر ہوں میں تیرا فرما بردار ہوں اور خیر سب کی سب تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں میں تیری مدد سے ہوں اور تیرے سپرد ہوں تو بابرکت اور بلند و بالا ہے میں سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو اٹھانوے